السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین ولاقبۃ الظالمین اللہ عالمین واشدَ اللہ وحد اللہ شریقل واشد اللہ محمد رسول صلی اللّہ علیہ صحاب و منی تدابی وصطنبی سنت ہی علیہ المدین بدعات اور ان کا شریف پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں آج جو ہمارے درس کا موضوع ہے بڑا ہی اہم ہے اور وہ موضوع یہ ہے کہ عقیدے میں احادیث احاد سے دلیل نہ لینا بدعت ہے باطل ہے احادیث احاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیثیں جس کی روایت کرنے والے ایک صحابی ہوں متواتر نہ ہوں بہت زیادہ تعداد نے اس حدیث کو روایت نہ کیا ہو یعنی جو تواتر کی شرط کو نہ پہنچے اس کو حدیث احاد کہا جاتا ہے یہ اگر وصولی طور پر سمجھنے کے لیے یہ تقسیم کیا گیا ہے تو اس تقسیم میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ تقسیم اس وجہ سے کہ متواتر حدیثوں پر عمل کیا جائے گا اور وہ حدیثیں جو متواتر کے شرطوں پر پوری نہیں اتریں گی ان پر عمل نہیں کیا جائے گا اگر اس لیے تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ سراسر باطل ہے اور یہ خود یہ تقسیم دین کے اندر ایک بدات ہے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کی عقائد میں احادیث احاد سے دلیل نہ لینا یہ دین کے اندر بدعت ہے اور یہ باطل ہے اور یہ تمام آسمانی کتابوں اور شریعتوں کے بھی خلاف ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے اور امت مسلمہ کا آج تک جو عمل رہا ہے اس کے اجماع کے بھی خلاف ہے یہ اور یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس نظام کے بھی خلاف ہے کہ عقیدے کے اندر ایک آدمی سے یا احاد سے دلیل نہیں لی جائے گی اور نہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا نہ اسے عقیدہ بنایا جائے گا جب تک کہ اس کی تعداد متواتر تک نہ پہنچے یہ باطل قول ہے اور دین کے اندر ایک نیا قول ہے قرآن و حدیث کے اندر شریعت کے اندر کافی نصوص ہیں جو اس کے باطل ہونے پر دعات کرتی ہے آئیے قرآن کے حوالے سے میں چند آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں جن سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قول سراسر باطل ہے اور یہ دین کے اندر ایک نیا قول ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وما کان المنی ولا ممنا یدا قد اللہ رسول اور من امرحیم نہ کسی مومن مرد کے لیے نہ کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی چیز کا فیصلہ کر دیں تو انہیں ان کے ماننے اور نہ ماننے کا اختیار یہاں دیکھیے اللہ حرب الامین نے کیا فرمایا امرن یہ نکرہ ہے یہ امر عقیدے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے مسائل اور حکام کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کسی بھی مسئلے کے تعلق سے ہو سکتا ہے لہذا جب یہ عام ہے تو کتاب و سنت کے اندر جو بھی فیصلہ ہے اس کا ماننا انسان کے لیے ضروری اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ وما آتا کم رسول فخو وما نہا کمن ہو فنت ہو جو رسول تمہیں دیں لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ وما آتا کم رسول جو رسول تمہیں دیں رسول نے ہمیں عقیدہ دیا ہے اعمال دیے ہیں عبادتیں دی ہیں اخلاق دیا ہے پورا دین دیا ہے لہذا اس کے اندر عقیدہ بھی شامل ہے لہذا جو بھی ہمارے نبی بتائیں چاہے اس کے بتانے والے ایک ہوں یا زیادہ ہوں ان سب چیزوں پر ایمان لانا یہ انسان کے لیے ضروری آیت نمبر تین اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فص الدین ان ان جا کم بے نب اے ایمان والو جب فاسق کی خبر تمہارے پاس آئے تو تحقیق کر لیا کرو تصبت کر لیا کرو یہاں اللہ رب العالمین نے ہر خبر کی تحقیق کرنے کا حکم نہیں دیا جو فاسق کی طرف سے آئے جو متحم ہو جس کی عدالت پر شک ہو ایسے آدمی کی طرف سے اگر کوئی خبر آتی ہے تو انسان تحقیق کرے گا لیکن اگر کوئی خبر ایسے انسان کے تھرو یا ذریعے پہنچے جو سقا ہو معتمد ہو امانت دار ہو صادق ہو تو ایسے آدمی کی خبر میں تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے تو یہ حدیث بھی دعات کرتی ہے کہ جو بھی خبر دینے والا سقا ہے اور سچا ہے صادق اور امین ہے اس کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تمام تو اس کی بات پر یقین کرنا ضروری ہے اسے ماننا ضروری آیت نمبر چار اللہ فرماتا یا رسول بلغ بلک ما ان ضلع علیہ کا میربق اے رسول جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے اسے آپ پہنچا دیجئے ما جو بھی یہ عام ہے اس کے اندر سب شامل ہے عقائد احکام مسائل اخلاق سلا رحمی جنت و جہنم کے مسائل آخرت کے مسائل یا دنیا کے اندر جینے کے اصول تمام چیزیں اس کے اندر شامل لہذا رسول کی طرف سے جو بھی ہمیں ملے اگر وہ آدمی سکا ہے بتانے والا تو وہ قابل عمل ہے قابل یقین ہے اور اس پر اور وہ اس پر انسان ایمان لائے گا آیت نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کرشاد فص ال اہل ذکر انکن تم لاتا علم اہل ذکر سے تم پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم اہل ذکر ایک عالم بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر اس کی بات قابل عمل نہیں ہے تو ایسی صورت میں اللہ ہر غلامین کیوں حکم دے رہا ہے کہ ایک آدمی سے جا کر کے اپنے دین کے بارے میں علم حاصل کرو پوچھو اور اہل ذکر یعنی دین کے جو علماء ہیں پورا دین اس کے اندر شامل ہے دین میں سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہوتی ہے تو سب سے اول چیز وہ شامل ہے لہذا اہل ذکر اگر وہ معروف ہیں ان کا ان کا عقیدہ اور منہج معروف ہے صلب صالحین کے نہج پر چلنے والے ہیں امانت دار ہیں سچے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی بات پر عمل کیا جائے گا اور وہ جو بتائیں گے اس پر انسان عمل کرے گا اللہ رب اللہ نے نہیں فرمایا کہ اتنے اہل ذکر ہوں گے تب ان کی بات ماننا نہیں اہل ذکر ایک یا اس سے زیادہ جو بھی ہوں ان کی باتوں کو انسان کو ماننا ہے اس طریقے سے آیت نمبر چھ اللہ فرماتا کہ فل اللہ فرمن کل فرقت من طائفہ الدین یعنی ایک ایسی جماعت ہو طائفہ جو نکلے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر سمجھ حاصل کرے طائفہ عربی زبان میں ایک یا اس سے زیادہ پر اطلاق ہوتا ہے لہذا اگر ایک آدمی بھی ہے اور وہ سقا ہے معتمد ہے اور وہ کتاب و سنت کی بات بتاتا ہے تو اسی صورت میں اس کی بات معتبر ہے مانا جائے گا اور یہ اس کی بات نہیں ہوگی کتاب و سنت کی بات ہوگی تو ان تمام آیات سے بات معلوم ہوئی کہ بیان کرنے والا چاہے ایک ہو یا اس سے زیادہ ہوں اگر وہ سکا ہیں اور وہ بات بتاتے ہیں چاہے وہ دین کا عقیدے کا مسئلہ ہو یا روزے اور نماز کا مسئلہ ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو ان کی بات پر عمل کیا جائے گا تفریق کرنا کہ ایک کی بات عقیدے کے اندر ایمان کے اندر نہیں مانی جائے گی اور اس کے لیے کم متواتر ہونا چاہیے زیادہ تعداد ہونی چاہیے اور اعمال میں عمل میں احکام کے اندر ایک کی بات مانی جائے گی یہ تقسیم کرنا یہ سراسر بدعت ہے دین کے اندر ایک نیا قول ہے اور یہ باطل ہے ان تمام آیات اور اس طرح کی دیگر آیات کے روشنی میں اب آئیے حدیث دیکھتے ہیں اللہ کے سر کی حدیث اور آپ کی سنت کے بھی خلاف ہے آپ دیکھتے ہیں اللہ کے سر کی سنت اور آپ کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں جب شراب حرام ہوئی تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے کہ شراب حرام کر دی گئی اور جن جن لوگوں نے اس منادی کی آواز سنی سبوں نے شراب کے بوتلوں کو گھڑوں کو اڈیل دیا حتیٰ کہ لوگوں نے طے کر کے شراب کو نکال دیا کسی نے نہیں کہا کہ بھائی بیان کرنے والا ایک آدمی ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے کسی نے بات نہیں کی تحویل قبلہ کا مسئلہ آپ لے لیجئے قبلہ جب تبدیل ہوا خانہ کعبہ کی طرف ایک ایک صحابی گئے اور بتایا لوگوں کو لوگ نماز کی حالت میں ہیں انہوں نے سنا ایک آدمی نے بتایا ایک صحابی نے انہوں نے اپنے قبلے کو چینج کر لیا نماز کی حالت میں چینج کر لیا جب جب خبر لوگوں تک پہنچی کسی نے نہیں کہا کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے ایمان کا مسئلہ ہے نماز کی صحت اور قبولیت کا مسئلہ ہے ہم ایک آدمی کی بات کو نہیں مانیں گے بلکہ سبوں نے تسلیم کیا ایمان لائے اور اس بات کو قبول کیا اور اپنے قبلوں کو انہوں نے چینج کر لیا بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف کیا آپ دیکھیں کہ اذان دینے والا ایک شخص ہوتا ہے ایک مؤذن کے اذان پر انسان شہری کرتا ہے اور جا کر کے نماز ادا کرتا ہے یہ ایک مؤذن کے اذان پر تو اس طریقے سے شریعت کے اندر سنت کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس طریقے سے آپ کو ہزاروں دلیلیں مل جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے ایک ایک آدمی کو بھیجا کرتے تھے عام طور سے آپ نے مدینہ کے اندر مصعب بن عمیر کو بھیجا تنہا مصعب بن عمیر قاصد اور سفیر بنا کر کے بھیجے گئے اور دین میں سب سے بنیادی بات عقیدہ ہوتی سب سے پہلے ان کو دین کی دعوت دی جاتی توحید کی اللہ پر ایمان لانے کی اسلام لانے کی دعوت دی جاتی ہے اور لہذا ایک آدمی انہیں دین اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے تو اگر ایک آدمی کی دعوت معتبر نہیں ہے تو پھر آپ ایک آدمی کو کیوں دعوت کے لیے بھیجا کرتے تھے معاذ بن جبل کو آپ نے بھیجا یمن اور آپ نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا اللہ کی توحید کی طرف اس بات کی طرف کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں سب سے پہلے دین کے اندر عقیدہ ایمان اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر احکام اور مسائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو سب سے پہلے اس دین کے اندر یہ یہ بنیاد داخل ہے کہ ان کو عقیدے کی طرف دعوت دی جائے گی آپ ایک کو بھیجا کرتے تھے دین کی دعوت کے لیے اور دین کے اندر سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہوتی ہے اس لیے یہ کہنا سراسر باطل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور ایک ایک سفیر آپ نے بھیجا ہرقل کے پاس کسرا کے پاس اور اس طریقے سے اور لوگوں کے پاس بادشاہوں کے پاس مکوکس کے پاس آپ نے سب کے پاس خطوط لکھے اور خط ایک آدمی کے ذریعے آپ نے روانہ کیا اس خط کو پہچانے والا ایک اور اس خط کے اندر آپ نے ان کو دین کی توحید کی اسلام کی دعوت دی ایمان لانے کی دعوت دی اگر ایک آدمی کا قول معتبر نہیں ہے یا ایک آدمی کی وجہ سے ایمان اور عقیدہ انسان نہیں بنائے گا تو آپ نے ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کیوں نہیں بھیجا ایک آدمی کے ساتھ ساتھ کئی آدمیوں کو بھیجنا چاہیے لہذا یہ کہنا سراسر باطل ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی کسی عورت کے تعلق سے اس نے زنا کیا ہے آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ جاؤ اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو تم رجم کر دینا ایک آدمی کو آپ نے بھیجا لہذا یہ کہنا کہ عقیدے میں ایمان میں ایک آدمی ایک ایک ایسی روایت جو احاد ہوگی جس کے روایت کرنے والے ایک شخص ہوں گے ان کی روایت نہیں لی جائے گی اور یہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا یہ بے بنیاد اور ایک دم باطل قول ہے اور میں نے کہا کہ سابقہ شریعتوں کے بھی خلاف ہے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے پرانے مقدس کے اندر موسا علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا اور اللہ نے کیا بیان کیا فرمایا وہ جا افسل مدینہ مدینہ کے کنارے سے آخری کنارے سے ایک آدمی موسا اسلام کے پاس آیا اور کیا بتایا کہ تمہارے قتل کی سازش ہو رہی ہے تمہیں لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں موسا علیہ السلام نے ایک آدمی کی خبر سنی اور وہاں سے نکل پڑے اور مصر کو چھوڑ دیا مدین پہنچتے ہیں مدین جب پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ یہ کنویں کے پاس لوگ پانی پلا رہے اپنی بکریوں کو دو بچیاں یا دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں انتظار کر رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد انہوں نے ان کی بکریوں کو دودھ پانی پلا دیا اس کے بعد کیا ہوا دونوں لڑکیاں جاتی ہیں اپنے گھر اور ان کے جو والد تھے نیک اور صالح انہوں نے ایک لڑکی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کو لے کر کے آؤ تاکہ انہوں نے جو تمہاری خدمت کی مدد کی ہم ان کا بدلہ دیں ایک لڑکی جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں تمہاری بات نہیں مانوں گا اور میں کیسے تمہاری بات پر تمہارے گھر جاؤں موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس طریقے سے وہاں یعنی اس لڑکی کے گھر کے پاس ان کے والد کے پاس گئے ایک آدمی کی بات کو ایک عورت کی بات کو انہوں نے قبول کیا آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور ایک خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آپ نے یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا کہ خواب کی تعبیر تم جو پوچھنے کے لیے آئے ہو تم اکیلے ہو میں تعبیر نہیں بتاؤں گا جب تک کہ کئی لوگ نہیں آئیں گے انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ سابقہ شریعتوں کے اندر بھی ایک آدمی کی خبر معتبر مانی جاتی تھی اگر وہ آدمی سکا ہے معتمد ہے تو اس کی بات لوگ مانتے تھے یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ زیادہ لوگ ہوں گے تب ہم تمہاری بات مانیں گے اور یہ اللہ رب العالمین کے نظام کے بھی خلاف ہے اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر بھیجے اکیلے بھیجے بھیجے عام طور پر اللہ اللہ ماشاء جتنے بھی نبی ایک قوم ایک بستی کی طرف ایک نبی اللہ نے بھیجا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اللہ فرماتا ہے کہ ولقت باسنافی کل امت رسول ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا اور ہر قوم کے اندر ہر امت میں ایک ڈرانے والا اللہ حربرام نے بھیجا ایک ڈرانے والا ڈرانے والا ایک اور اس ڈرانے والے پر جو پیغام آتا تھا اس کو لانے والے بھی ایک ہوا کرتے تھے جبیل امین علیہ السلاۃ والسلام جتنے بھی انبیاء ہے سب کے پاس وہی کا پیغام لے کر کے آنے والے جبیل امین علیہ السلام ہوا کرتے تھے اللہ نے پورا دین پوری شریعتیں ایک کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھیجی جبیل امین علیہ السلاۃ السلام کے ذریعے اور ایک نبی بھیجا ایک امت کے اندر ایک قوم کے اندر تو اس طریقے سے یہ اللہ ابامن کے نظام کے خلاف اللہ رب العامن کے نظام کے خلاف یہ چیز یہ کہنا کہ ہم ایک آدمی کی بات ایمان اور عقیدے کے اندر نہیں مانیں گے یہ سراسر باطل اور بے بنیاد بات ہے اور اس طریقے سے یہ صحاب کرام تابعین طب تابعین صلب صالحین اور امت مسلمہ کے اجماع کے بھی خلاف صحابہ کے پاس لوگ جاتے تھے ایک صحابی جا کر کے یا کوئی بھی جا کر کے ان کو بات بتاتا تھا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سقا ہوتے تھے ان کی بات کو قبول کر لیا کرتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ تم اکیلے ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے وہ باقاعدہ ان کی تصدیق کرتے ایک آدمی کی ایک ایک صحابی کی حدیث کو قبول کر لیا کرتے تھے اللہ ہر بلامن کے دیدار کا عقیدہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرنے کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے نزول فرمانے کا عقیدہ جس نے بھی حدیث سنی ایک صحابی سے سب نے اپنا عقیدہ اس طریقے سے بنایا اس پر ایمان لائے یہ کسی نے کہا کہ ایمان اور عقیدے سے متعلق ہے لہذا ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے صحابہ کرام تو باریاں متعین کیے ہوئے تھے عمر رضی اللہ عنہ ایک دن جاتے تھے اور ایک دن ان کے پڑوسی جاتے تھے اور وہ حدیثیں سن کر کے آتے تھے حدیث ایمان کی بھی ہوتی تھی عقیدے کی بھی ہوتی تھی آکام و مسائل کی بھی ہوا کرتی تھیں اور آ کر کے وہ دونوں ایک دوسرے کو بیان کیا کرتے تھے اس طریقے سے باریاں انہوں نے متعین کر رکھی تھی کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے اور ہر دن نہیں جا سکتے تھے اس لیے انہوں نے ایسا اہتمام کیا تھا کہ ایک دن ایک جاتے دوسرے دن دوسرے جاتے تھے اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ تمام صحابہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہا کرتے تھے اس لیے حدیث کے بیان کرنے والے صحاب کرام کے درمیان فرق ہے کسی کی زیادہ حدیث ہیں کسی کی کم ہیں تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابہ کرام ہمیشہ اللہ کے سر وسلم کے ساتھ نہیں رہتے تھے وہ انسان تھے ان کے بال بچے تھے بیویاں تھیں اور زندگی کی تمام ضروریات کی تکمیل کرنا ہوتا تھا تو ہمیشہ ہمارے نبی کے ساتھ نہیں رہتے تھے یہ اور بات ہے کہ اکثر اوقات ہمارے نبی کے ساتھ گزارا کرتے تھے تو یہ ایک صحابی اور ایک پڑوسی آ کر کے بتاتا تھا کہ ہمارے نبی سے میں نے آج یہ باتیں سنی ہیں اور وہ باتیں عقیدے اور ایمان سے متعلق ہوتی تھیں اور مسائل سے متعلق ہوتی تھیں تو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے تو یہ جو امت مسلمہ کا اجماع ہے اور آج تک جو تعامل چلا آ رہا ہے اور اس پر عمل چلا آ رہا ہے اس کے عقیدے کے اور منہج اور اجماع کے خلاف لہذا یہ قول سراسر باطل اور بے بنیاد قول بے بنیاد قول کہ ہم عقیدے کے اندر احاد سے دلیل نہیں لیں گے بلکہ متواتر سے دلیل لیں گے یہ سراسر بات ہے قرآن کس نے ہم تک پہنچایا صحابہ کے ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچا ہے اللہ کے سر کی سنت اور آپ کی حدیث ہم تک صحابہ کے ذریعے پہنچی ہیں لہذا یہ کہنا سراسر بے بنیاد اور یہ باطل چیز ہے ایسی آپ دیکھیں اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ صحاب کرام کے تعلق سے یا سلب صالحین کے تعلق سے یا اس بات کو کہ بیان کرنے والا ایک آدمی ہے تو ہم ان کی بات کو نہیں لیں گے یہ کیا ہے یہ سراسر بے بنیاد بات کیونکہ جن لوگوں نے احکام اور مسائل کی حدیثیں بیان کی ہیں انہیں لوگوں نے عقیدے کی بھی حدیثیں بیان کی لہذا تفریق کرنا کہ اگر ان کی حدیث احکام کے اندر ہوگی تو لیں گے اور اگر ان کی حدیث عقیدے اور ایمان سے متعلق ہوگی تو ہم نہیں لیں گے یہ تو تفریق کرنے والی بات ہوگی کیوں وہی ایک آدمی احکام کے اندر معتبر ہے مسائل کے اندر معتبر ہے لیکن عقید اور ایمان کے اندر معتبر کیوں نہیں ہے یہ سوچنے کی بات اس لیے ایسا کہنا یہ سراسر باتیں جن صحابہ نے ہمارے سامنے احکام مسائل بیان کیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کیا انہی صحابہ نے انہی لوگوں نے ان حدیثوں کو بیان کیا جو عقید اور ایمان سے متعلق ہوتی ہے لہذا جب ہم ایمان مسائل اور حکام میں عبادات میں ان کی باتوں اور حدیثوں کو مانتے ہیں سنتے ہیں تو عقیدے کے اندر بھی ان کی باتوں کو ماننا اور سننا انسان کے لیے ضروری شریک بن عبداللہ القادی سے بات کہی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگ حدیثوں کے اندر تان کرتے ہیں اور حدیثوں پر اعتماد نہیں کرتے تو انہوں نے کہا ان ان جا جاؤ بحاد الحادیث ہم الدینہ جاؤ بالقرآن جو لوگ ان حدیثوں کو ہم تک پہنچائے جن لوگوں نے وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بھی ہم تک پہنچایا انہیں صحابہ کے ذریعے سے ہمیں حدیثیں ملی انہیں صحابہ کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا وہ بھی ان ہم خمسن اور ہمیں انہی کے ذریعے سے بات معلوم ہوئی کہ نماز پانچ ہے وہ بھی البیت وہ سو میں رمضان اور بیت اللہ کا حج کرنا رمضان کے روزے رکھنا یہ تمام چیزیں ہمیں انہی کے ذریعے سے معلوم ہوئی تو اگر آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی نہ مانیں اس کو بھی نہ مانیں اگر آپ عقیدے میں ایمان ان کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں تو روزے اور نماز ان مسائل میں ان کی باتوں کو نہ مانیں کیونکہ وہی بیان کرنے والے ہیں اگر آپ یہاں ان کے بارے میں شک کرتے ہیں تو یہاں بھی شک کے دائرے میں آ جائیں گے وہ لہذا یہ قول سراسر باطل ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف یعنی عقیدے میں احاط پر عمل نہیں کریں گے اس طریقے سے امام اسق بن راوے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ عبداللہ بن ظاہر جو وہاں کے امیر تھے جہاں بن راوے رہتے تھے ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یا ابا یعقوب اے ابو یعقوب تقور ان اللہ ضلع لطن تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ روزانہ نزول فرماتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں ایو الامیر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ایو الامیر ان اللہ اب علیہ نبی اے امیر اللہ رب العالمین نے ہماری طرف نبی کو بھیجا نقل علین انہ اخبار اور نقلا علین ان اخبار بہا نحلل الدما و بہا نحرم اور اس نبی سے ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں جن حدیثوں سے ہم خون کو حلال کرتے ہیں خون کو حرام کرتے ہیں یعنی خون حلال اور خون کو حرام کرتے ہیں جو مسلمان ہو گیا اس کا خون محفوظ اور جو مسلمان نہیں ہوا جنگ کرتا ہے اس کا خون محفوظ نہیں رہے گا وہ بحا نحل الفروج وہ بحا نحرم اور انہی حدیثوں کے ذریعے سے ہم عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کرتے ہیں اور حرام کرتے ہیں یعنی نکاح کے ذریعے سے جو طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ہے اس کے ذریعے سے ایک اجنبی عورت جو ہمارے لیے حرام ہوتی تھی شادی بیاہ کے ذریعے سے ہمارے لیے حلال ہو گئی وہ بیہا نبی الموال و بیاہ نحرم اور انہی کے اقوال اور حدیثوں کے ذریعے ہم اموال کو اپنے لیے حلال کرتے ہیں اور حرام کرتے ہیں یعنی کچھ مال ہمارے لیے حلال ہے کچھ مال ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے فعن شاہدا کا شاہدا اگر وہ بات صحیح ہے تو یہ بات بھی صحیح ہونی چاہیے وہ ان بتلادا بطلازاق اگر وہ بات صحیح ہو غلط ہے تو یہ بات بھی باطل ہونی چاہیے پالف امسکا عبداللہ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ عبداللہ جو تھے عبداللہ بن ظاہر وہ رک گئے ان کی یہ بات کو سن کر کے یہ جب دلیل انہوں نے دی کہ جب ان کی باتوں کو ہم مانتے ہیں مسائل میں احکام میں عبادات کے اندر تو عقائد کے اندر بھی ان کی باتوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے ہم بڑی بڑی باتوں کو ان کی حدیثوں کی بنا پر اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں یا حرام کر دیتے ہیں یا کچھ جائز کر لیتے ہیں کچھ حرام کر دیتے ہیں ان حدیثوں کی بنا پر تو جب یہ چیز ہم کرتے ہیں تو عقید اور ایمان کے اندر بھی ان کی باتوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے تو یہ سب دلائل ہیں اس بات کے کہ اس طرح کی تفریح کرنا یہ کیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہیں اس طریقے سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو صحابہ کرام نے حدیثیں بیان کی ہیں جو عبادات اور احکام اور مسائل سے متعلق ہیں اس کے اندر بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں انہی حدیثوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عقیدے کو بھی بیان کیا گیا ہے تو آپ ایک حدیث کے اندر ایک ٹکڑا لے لیں اور دوسرے ٹکڑے کو چھوڑ دیں یہ کون سا انصاف ہے آپ دیکھیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر ہوتے تھے تو چار چیزوں سے ہمیشہ اللہ ابراہین کی پناہ طلب کیا کرتے تھے قبر کے عذاب سے دجال کے فتنے سے قبر کے عذاب یہ عقیدے سے متعلق ہے دجال عقیدے سے کا تعلق ہے آپ اسی حدیث کو جو جس کے اندر کچھ احکام ہیں کچھ مسائل ہیں اور اسی میں ساتھ ساتھ عقیدہ بھی بیان کیا گیا تو آپ احکام و مسائل کو لے لیں اور عقیدے کی باتوں کو آپ چھوڑ دیں روایت کرنے والا ایک ہی صحابی تو یہ کہاں کا انصاف ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نماز کے اندر وہ اسلو کا لذت علک جھکل کریم کہ اللہ ابامن میں تیری طرف تیرے چہرے تیرے کریم چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا میں تجھے سوال کرتا ہوں یعنی میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ ابامن تمہیں نصیب فرما کہ قیامت کے دن میں تیرا دیدار کروں یہ عقیدے سے متعلق ہے یہ حدیث یہ دعائیں آپ نے اور جو مسائل ہیں ان کے اندر آپ نے کیا تو ہم مسائل اور احکام کے اندر ان کی باتوں کو مان لے اور اس طریقے سے عقیدے کے اندر بات اسی رائی راوی اور اسی صحابی کو حدیث کو نہ مان لے تو یہ کہاں کا انصاف ہے اگر ایسا کریں گے تو بہت ساری حدیثوں کا انکار لازم آ جائے گا بہت ساری حدیثوں کو انسان کو چھوڑنا پڑے گا جس حدیث کے اندر مسائل بھی ہیں کام بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر عقیدہ بھی بیان کیا گیا لہذا یہ ان کا قول سراسر بات ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں یہ انکار حدیث کے دروازے کھولنے کے مرادف اسی لیے شروع شروع میں لوگوں نے حدیثوں کا انکار نہیں کیا شروع شروع میں لوگوں نے حدیثوں کا بالکل یہ انکار نہیں کیا یہ سارے اصول بنائے گئے کہ عقیدے کے اندر نہیں مانیں گے متواتر ہوگا تب ہم لیں گے فقی ہونا چاہیے یہ شرط ہونا چاہیے اور یہ حدیث کی روایت کرنے والے کا عمل اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے یہ جو ساری شرطیں لوگوں نے بنائیں اس کے ذریعے سے حدیثوں کے انکار کرنے کے دروازے کھولے گئے انہیں میں سے ایک بڑا دروازہ لوگوں نے یہ کھولا کہ عقیدے کے اندر احادیث احاد پر عمل نہیں کریں گے نہیں مانیں گے تو اس کے ذریعے سے حدیثوں کے انکار کا دروازہ لوگوں نے کھولا اور بعد میں آ کر کے لوگوں نے باقاعدہ ساری حدیثوں کو انکار کرنا شروع کر دیا اور جو ہمارے بھی نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور اس طریقے سے ہم قرآن ہی پر عمل کریں گے حدیث کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے برفا کہ اللہ نے جس طریقے سے مجھے کتاب دی قرآن اسی طریقے سے اللہ رب العامی نے مجھے حدیثیں بھی دی لہذا حدیث کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے حدیث کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا نبی کی نبوت کا انکار کرنا تمام چیزوں کا انکار کرنا پورے دین کا انکار کرنا ہے اگر آدمی حدیث کا انکار کر دیتا ہے تو اس طریقے سے انکار حدیث کا دروازہ کھلا اس سے کہ یہ عقیدے کے اندر ہم ان کی باتوں کو نہیں لیں گے جس کے بیان کرنے والے ایک ہوں گے حتیٰ کہ جب تک کہ متواتر نہ ہوں اور متواتر کی شرطیں ان کے اندر نہ پائی جائیں اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جنہوں نے کی یہ وہ متواتر حدیثیں ہیں لیکن انہوں نے خود ان لوگوں ان حدیثوں کے اوپر احاد کا حکم لگا دیا وہ عقیدے سے متعلق حدیثیں ہیں کیونکہ عقیدے کا مسئلہ تھا اور وہ عقیدے سے ان کے اوپر ضرب پڑتی تھی اس لیے اس کو انہوں نے احاط کے حکم میں ڈال دیا حالانکہ وہ حدیثیں متواتر عقیدے کے اندر مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نزول کا مسئلہ سمجھ لیجئے یا اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ دجال کے نکلنے کا مسئلہ یہ ساری حدیثیں علماء نے بیان کیا کہ یہ ساری حدیثیں کیا ہیں یہ متواتر کے درجے میں ہیں یعنی ان کے روایت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں لیکن چونکہ ان کا عقیدہ ان کے خلاف تھا اس لیے ان حدیثوں پر انہوں نے حدیث احاط کا حکم لگا کر کے کہ روایت کرنے والا ایک ہم نہیں لیں گے حالانکہ وہ حدیثیں کیا تھیں وہ ساری وہ حدیثیں متواتر کے درجے کی ہیں متواتر ہیں وہ حدیثیں لیکن اس کے باوجود بھی ان حدیثوں کے اوپر احاط کا حکم لگا کر کے ان حدیثوں کو انکار کر دیا اور صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف تھا وہ یہ عقیدہ ان کے خلاف تھا اس لیے وہ ساری حدیثوں کو انکار کر دیا اور اس طریقے سے ایک بات اور بھی آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کا بہت سارا ایسا ایمان ہے جو متواتر حدیثوں ثابت نہیں ہے لیکن اس پر سب کا ایمان ہے اور اگر اس پر ایمان نہ ہو تو کفر کے درجے کا ہو جائے گا کفر کے درجے کا ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی سارے لوگوں کو اس کے پر ایمان ہے حالانکہ وہ ساری چیزیں تواتر سے ثابت نہیں ہیں وہ سب کے بیان کرنے والے آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث ایک راوی ہے ایک صحابی سے وہ مروی ہیں اور اور وہ اس پر تمام مسلمانوں کا ایمان اور تمام مسلمانوں کا اجماع مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی نبوت کا آپ دیکھ لیجئے آدم علیہ السلام کی نبوت اس کے بیان کرنے والے ایک ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی کی افضلیت تمام نبیوں کے اوپر ہے وہ بھی احاد یعنی ان کے تقسیم کے مطابق بیان کرنے والے ایک راوی ہیں ایک صحابی ہیں حالانکہ سب کا اجماع ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں سب کے سردار ہیں لیکن اس کو بیان کرنے والے ایک صحابی اگر کوئی آدمی کا ایمان نہ ہو تو یہ کفر ہو جائے گا اگر کوئی اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کو افضل سمجھتا ہے تو یہ کفر ہو جائے گا کافر ہو جائے گا انسان لیکن اس کے بیان کرنے والے صرف ایک صحابی ہیں حالانکہ ایمان اور عقیدہ بیان کرنے اور اور سب کا ایمان ہے اس کے اوپر ہر مسلمان کا ایمان اس بات کے اوپر اس طریقے دیکھیے محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یہ بھی احاد سے اس کا ثبوت ہے اور اس کے بیان کرنے والے بھی ایک راوی ہیں سمجھ لیجئے اور یہ سب کا ایمان ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اہل قبائر کے لیے جو بڑے بڑے گناہ کر کے جو مر جانے والے ان کے لیے ہمارے نبی کی سفارش یہ بھی احاد حدیثوں سے ثابت ہے جو انہوں نے تقسیم کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات جیسے آپ کا جنت کا دیدار کرنا جنت کا دیدار کرنا یا اس طریقے سے نماز کی حالت میں آپ کا پیچھے سے لوگوں کا دیکھنا سر کی نگاہوں سے پیچھے سے جو ہے آپ لوگوں کو دیکھا کرتے تھے یہ ساری چیزیں روایت کرنے والے ایک صحابی ہیں حالانکہ سب کا اس پر اجماع ہے سب کا اس پر ایمان ہے حالانکہ روایت کرنے والے ایک صحابی اس طریقے سے آپ دیکھیں عشر مبشرہ ہیں جنت کی بشارت ہمارے بھی ان کو سنائی ہے بیان کرنے والے آپ دیکھیں گے سے احاد کے اندر ہیں یعنی متواتر حدیث سے نہیں ہے یہ جو جو لوگ متواتر کی قید لگاتے ہیں کتنی زیادہ تعداد کہ جس پر جھوٹ کا اتفاق نہ ہو سکے سارے لوگوں کا یہ سارے احاد کے حکم میں آتے ہیں ان کے بقول کہ اگر ایک یا اس سے زیادہ بھی روایت کرنے والے ہیں اسے بھی لوگ احاط کہتے ہیں ان کے یہاں شرط یہ ہے کہ متواتر ہونا چاہیے اتنی بڑی تعداد ہونی چاہیے کہ اس کے اس کے اوپر اتفاق ان لوگوں کا آپس میں جھوٹ پر اتفاق کر لینا یہ ناممکن ہو یہ مراد لیتے ہیں وہ کہ اگر یہ نہیں تو حدیث احاد ہے چاہے اس کے روایت کرنے والے ایک یا دو ہوں یا تین ہوں یہ لوگ کہتے ہیں تو یہ ساری حدیثوں ان کے تقسیم کے مطابق احادیث احادی ہیں اس طریقے سے منکر نکیر کا سوال کرنا آپ ہی دیکھیں یہ بھی ان کے تقسیم کے احادیث احادی سے ہے لیکن اس کے اوپر سب کا ایمان ہے قبر کے عذاب پر سب کا ایمان ہے قبر کے عذاب پر سب کا ایمان ہے حالانکہ ان کے عقیدے اور تقسیم کے مطابق یہ احادی سے احادی ہیں اس طریقے سے میزان پر ایمان اور اللہ ابامن کے نام و صفات اور اس طریقے سینکڑوں عقیدے کے مسائل ہیں جو کوئی مسلمان ان کے انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے یا اور نہ ہی ان کے بارے میں شک کر سکتا ہے لیکن یہ ساری کی ساری باتیں احادی سے احاد ثابت ہیں ان کے تقسیم کے مطابق تو اس طریقے سے یہ قول میرے بھائیوں انتہائی باطل قول ہے اور اس طریقے سے یہ یعنی بے بنیاد قول ہے اور اس قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور علماء نے ہر زمانے میں اس قول کو باطل قرار دیا ہے علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی اس دور کے امام البائی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ کتاب لکھی کہ حدیث حجت ہے عقائد کے اندر بھی اور آکام کے اندر بھی سب کے اندر حدیثیں حجت ہیں یہ نہیں کہ جو متواتر ہوں گی انہیں کو لیں گے جو متواتر نہیں ہوں گے ان کو نہیں لیں گے تو ساری حدیثیں بس شرط یہ ہے کہ وہ سکا اور وہ صحیح حدیث ہو قابل حجت ہو قابل یعنی وہ قابل عمل ہو تب وہ حدیث حجت ہوگی اور اگر وہ موضوع یا ضعیف روایت ہے مردود روایت ہے تو ظاہر بات وہ حجت نہیں ہوگی تو یہ کہنا یہ سب کے سب باطل قول ہے قرآن و سنت کے خلاف انسان کی عقل کے خلاف اللہ کے نظام کے خلاف اور اس پر امت مسلمہ کا اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے آج تک جو اجماع رہا ہے اور جو تعمر کا عمل رہا ہے اس کے خلاف ہے لہذا یہ بھی بنیاد بات ہے اور دین کے اندر ایک نئی بات ہے اور بدعت ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ باطل اور بے بنیاد بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامن ہمیں اس طرح کے عقیدے سے اس طرح کی باتوں سے اللہ ابامین ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صلب صالحین کے عقید و نہج پر قائم رکھے امین و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ